السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں ہم نے شروع کیا تھا ایک نیا سلسلہ اور وہ ہے قربانی کہانی کا سلسلہ اور کل سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی جان کی اپنے گھر کی اپنے مال کی قربانی دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ انہیں چھوڑ آئیے ایک ویران بیوان جگہ پہ جہاں پہ نہ پانی تھا نہ گھاس حضرت ابراہیم انہیں وہاں چھوڑ آئے تھے اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں سے زمزم کا کنواں نکلا اور وہاں پہ اور بھی لوگ آباد ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں اور یہ خواب ایک بار نہیں انہیں کئی بار دکھائی دیا اب انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے اچھے ساتھیوں انبیاء علیہ السلام کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں رویا رویا کا مطلب ہے سچا خواب اور ہمیں تو ایسے بھی نظر آ جاتے ہیں نا ادھر ادھر کے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو خواب نظر آتے ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ خواب دکھائی دیا تو وہ سمجھ گئے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بلایا اور اپنا خواب انہیں بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس باپ کے بیٹے تھے جس نے کبھی اللہ کی مرضی سے مونا موڑا تھا اس باپ کے بیٹے جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا اس باپ کے بیٹے جس نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کے کام کے لیے دے دیا تھا اور جنہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں اپنا دین قائم کرا دے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے ابا جان کا خواب سنا تو وہ بھی جان گئے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے بولے ابا جان آپ اس حکم کی تعمیل کیجئے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیسا صبر کرتا ہوں کیسے اچھے تھے وہ باپ جن کو اللہ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں تھی اور کیسے اچھے تھے وہ بیٹے جو اللہ کا حکم سنتے ہی اپنی جان تک کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے اچھے ساتھیوں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور یہ ہم وہ کہانی سن رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہم سب کے لیے فرض کر دیا سچ تو یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اسلام جو ہمارا مذہب ہے اس کا مطلب بھی تو یہی ہے کہ آدمی یہ بات مان لے اور اس کے لیے تیار رہے کہ وقت آنے پر وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دے گا جو حکم ملے گا اسے مانے گا اور اللہ سے زیادہ کوئی چیز اسے پیاری نہ ہوگی تو پھر جب اللہ کے یہ دونوں نیک بندے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے میرا دل نرم پڑ جائے اور یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم پیارا تھا اپنا بیٹا پیارا نہیں تھا یہی بات دیکھنا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اللہ کے مشکل ترین حکم کے آگے بھی اپنا سر جھکا دیا اشارہ پاتے ہی اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اپنا پیارا بیٹا یہی تو ایک مسلمان کا کام ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی قبول کر لی اور جب وہ چھری پھیرنے ہی والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کو وہاں سے اٹھا دیجئے اور ان کی جگہ ایک دمبا رکھ دیجئے اور حضرت ابراہیم جب چھری چلا چکے اور پھر آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل تو ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے اور ان کے سامنے دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا بس تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اب بیٹے کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں رہی اچھے ساتھیوں ہم اور آپ بھی تو مسلمان ہیں حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے اللہ کا ہے اور ہم نے بھی یہی وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے اس کے حکم کے سامنے نہ اپنے دل کی بات مانیں گے نہ کسی دوسرے کی خواہش کی پرواہ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے اور وہ نصیحت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مالک اور آقا مانیں اور اپنی کوئی خواہش کوئی محبت کوئی بات اللہ کی بات کے آگے نہ لے کے آئیں اور حضرت ابراہیم کی انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ اس امتحان میں پورے نمبروں سے پاس ہو گئے اسی لیے ہم ہر سال اس کی یاد مناتے ہیں یہ بقرعید پر جانوروں کی قربانی اسی بات کو یاد دلانے کے لیے کی جاتی ہے اللہ کے دیے ہوئے جانور کو جب ہم اللہ کی راہ پر قربان کرتے ہیں تو اپنے اس ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں کہ ہماری جان ہمارا مال سب کچھ اللہ کا ہے اور وقت آنے پر ہم اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں گے انشاءاللہ اللہ آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ قربانی کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ